سعید بن ابی عروبہ نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ میں نے نظر بن انس بن مالک سے سنا وہ قطادہ سے بیان کرتے تھے کہ میں ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس تھا لوگ ان سے مختلف مسائل پوچھ رہے تھے جب تک ان سے خاص طور سے پوچھا نہ جاتا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ نہیں دیتے تھے پھر انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دنیا میں مورت بنائے گا قیامت کے دن اس پر زور ڈالا جائے گا کہ اسے وہ زندہ بھی کرے حالانکہ وہ اسے زندہ نہیں کر سکتا صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار نو سو تریسٹھ